نحمده نحمدہ على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 267 آیت نمبر 1 سے 10 تک لیسن نمبر 267 آیت نمبر 1 ٹو 10 صورت الحجرات لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا ہو نہ تم پیش قدمی کرو بے نہ رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کے آگے و تق اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمی ان سننے والا ہے علیم ان جاننے والا ہے یا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا ترفعو نہ بلند کرو اصواتکم اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی نبی کی آواز پر صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہرو اور نہ بلند کرو لہو اس کے لیے بالقولی بات کو کجہری مانند بلند کرنے کے بعدکم تم میں سے باز کے لبازن باز کے لیے ان کے تحبتا ضائع ہو جائیں آمالکم آمال تمہارے ان تم اور تم لاتش ارون نہ تم شعور رکھتے ہو ان لذینہ بے شک وہ لوگ یغدون جو پست رکھتے ہیں اسواتہم اپنی آوازوں کو ان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الائک الاق یہی وہ لوگ ہیں امتحان جانچ لیا اللہ نے کلو بہم ان کے دلوں کو لتقوا تقوا کے لیے لہم مغفرتن ان کے لیے بخشش ہے وہ اجر عظیم اور اجر ہے بڑا ان لذین بے شک وہ لوگ یونادو کا جو آواز دیتے ہیں آپ کو پکارتے ہیں آپ کو ممورائل حجرات حجروں کے پیچھے سے اکثر ام اکثر ان میں سے لا کلون عقل نہیں رکھتے ولو اور اگر انہم بے شک وہ صبرو وہ صبر کریں حتی یہاں تک کہ تخرجا تم نکلو الم ان کی طرف لکانا البتہ ہو خیر الحم بہتر ان کے لیے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے یا لذی الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق بنبا ان ساتھ ایک خبر کے یا کسی خبر کے فتبین ہو تو تحقیق کر لیا کرو تصیبو کہ تم جا پڑو قومن ایک قوم کو بے جہالتن سات جہالت کے فتس بہو تو تم ہو جاؤ علامہ فعل تم اوپر اس کے جو تم نے کیا نادمین نادم ہونے والے والمو اور جان لو نفی کم بے شک تم میں رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں لو اگر یوتی اکم وہ اطاعت کریں تمہاری فی کثیر من الامری بہت سے معاملات میں لعنت تم البتہ مشکل میں پڑ جاؤ تم ولا کن اللہ لیکن اللہ تعالی نے دل پسند بنا دیا الیکم تمہاری طرف المانا ایمان کو وزینہ اور اسے خوبصورت کر دیا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں وکر رہا اور مکروح کیا متنفر کیا الیکم تمہاری طرف الکفر کفر کو والفسوق اور گناہ کو والاسیان اور نافرمانی کو کا یہی لوگ ہم الراشدون وہ راست رو ہیں ہدایت یافتہ ہیں فضلن فضل ہے من اللہ ہی اللہ کی طرف سے نعما اور نعمت و اللہ اور اللہ علیم حکیم علم والا ہے حکمت والا ہے ان اور اگر تائ فتانی دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلو باہم لڑ پڑے فاصلحو ہو تو سلح کرا دو بئی نہ ان دونوں کے درمیان فم بغت پھر اگر زیادتی کرے احدا ہوما ان دونوں میں سے ایک الخرا دوسرے پر فقاتلو تو لڑو ال اس سے جو تبغی زیادتی کرے حتی یہاں تک کہ تفیع وہ پلٹ آئے الا امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف فعن پھر اگر فاعت وہ پلٹ آئے اصل تو سلح کرا دو نہ ہوما ان کے درمیان بالعدل انصاف کے ساتھ وہ اقستوں اور انصاف کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے المقصدین انصاف کرنے والوں کو ان نمل منونا بے شک مومن اخوتن بھائی بھائی ہیں اسلح تو صلح کرا دو بین اخوئی کم اپنے بھائیوں کے درمیان وتق اللہ اور ڈرو اللہ سے لال لکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ۖ والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون